وکیع اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے سفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے فراز سے شعبہ اور ابو عوانہ کی سند کے ساتھ روایت کی ابن مہدی نے اپنی حدیث میں حد کا ذکر کیا ہے اور واقعی کی حدیث میں ہے جس نے اپنے غلام کو تماچا مارا انہوں نے حد کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو